شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب خالق ڈبلو شہید بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت بروج بھی کیا ہے صورت بروج شکوائے اور مجازات میں دونوں مشترک ہیں نا خلاصہ شکوہ انجام فریقین اور صاحب باری تعالیٰ دنیا میں میرے محترام اس کا شان نزول یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کے دور میں ایک تھا جادوگر کون تھا جی جادوگر ہو گیا بوڑھا اس نے سوچا کہ میری موت قریب ہے میں مر جاؤں گا میرا علم کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اے سمجھ ختم ہو جائے گا میرے علم افسوس کرنے لگا بادشاہ کے پاس گیا کہ میرا علم ختم ہو جائے گا کوئی تمہیں جادوگر ملے گا نہیں کوئی نوجوان لڑکا دو دو ذہین جو مجھ سے جادو سیکھے بادشاہ نے منتخب کیا وہ لڑکا اس کے پاس جادو سیکھتا تھا لیکن گھر سے جو جاتا نا راستے میں ایک عیسائی رہتا تھا راہب اس کی خدمت کے اندر اس کا مذہب قبول کر لیا عیسائی مذہب اس وقت برحق تھا تو ٹائم دیتا اس کو نیک بن گیا اچھا بن گیا اور برائے نام جادوی سیکھتا تھا ایک دن وہ جا رہا تھا راستے کے اندر شیر نے راستہ روکا ہوا تھا شیر بیٹھا ہوا تو لوگ ڈر رہے تھے راستہ روک رکھا تھا اس نے اس نے کیا کیا اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے استاد راہب کا مذہب صحیح ہے تو میں پتھر ماروں شیر مر جائے مارا اس نے پتھر شیر مر گیا لوگوں نے کہا یار اس کے پاس تو کوئی عجیب فن ہے پھر ایک نابینا آیا اس نے کہا کہ میری بات کرو کہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں اس نے کہا آنکھیں اللہ ٹھیک کرتا ہے تو ایمان لیا میں دعا کرتا ہوں وہ ایمان لے آئے بہت بڑا سلوک تھے نا اس نے دعا کی اللہ نے آ کے ٹھیک کر دی تو شدہ شدہ بات پہنچ گئی کہاں تک بادشاہ تک وہ بت پرست تھا خبیص تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اور مذہب ہو ادھر اس نے بلا لیا جی راہب کو بھی اور کس کو لڑکے کو بھی وہ جو نابینا بینا ہوا تھا اس کو بھی راہب کو قتل کر دیا وہ نابینا جو بینا ہو گیا اس کو بھی قتل کر دیا لڑکے کے متعلق کہا کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ کے اوپر جا کے گراؤ جو لے گئے نا پہاڑ پہ گرانے کے لیے وہ خود گر کے مر گئے یہ ٹھیک ٹھاک بچ کے آ گیا پھر دوبارہ کہا کہ اس کو دریا میں لے جاؤ غرق کرنے کے لیے جو لے گئے کشتی کے اندر کے درمیان میں اس کو ڈبائیں گے وہ خود غرق ہو گئے ٹھیک ٹھاک آ گیا اب بادشاہی حیران اس لڑکے نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں اپنا طریقہ اس نے کیا اس نے کہا کہ لوگوں کو جمع کرو جب لوگ سارے اکٹھے ہو گئے نا تو اس نے کہا ایک آدمی کو تیر دے دو اور اس کو کہو یہ پڑھے بس میں رب حاضر غلام بس میں رب حاضر غلام ساتھ نام رب اس لڑکے کے مارتا ہوں کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو رب کہتے تھے یا بتو کو بس میں رب حاضر اولا جب اس نے تیر مارا نا تو لڑکا تو مر گیا لیکن وہ مجمے کی کثیر بندوں نے کہا آ منا بے رب حاضل اولا ہم ایمان لائے بادشاہ نے کہا چلو یقن شد دو شد کام یوں خراب ہو گیا تو پھر بادشاہ نے غصے میں آ کے مشورہ کیا وزیروں سے انہوں نے خندقیں کھو دی کیا خندقیں کھو دی اور ان کے اندر آگ جلائی بڑی اور پکڑ پکڑ کے ڈالتے تھے آگ کے اندر لوگوں کو ڈالتے تھے ایک عورت آئی اس کے ہاتھ میں بچہ تھا سمجھے تو بادشاہ نے کہا پہلے اس بچے کو ڈالو بچے کو ڈالا گیا اب وہ عورت بڑی پریشان تو بچہ اندر بول پڑا کس کے اندر آ آگ کے اندر بول پڑا کہ اے میری ماں تو ہی چلی آ یہ بظاہر آگ معلوم ہوتا ہے حقیقت کے اندر ہم بہشت میں جا رہے ہیں تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں بھی لکھتے ہیں بڑے اچھے انداز کے اندر کہ لڑکے نے کیا کہا اندر مادر کے من جا خوشم گرچ در سورت بیان آتشم اما چلیا چلیا میں خوش ہوں اندرا مادر کے من جا خوشم گرچ در سورت میان آتشم اندرا مادر بے برہان حق تا بے بینی عشرت خاصان حق اندرا اسرار ابراہیم بھی کو درا تشیافت وردو یاسمی ابراہیم علیہ السلام کے اسرار ہیں ادھر ہاں،, ہاں پھول گلاب کے ہیں تو آ جا تو وہی واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ دین کے اندر تکلیفیں آتی ہیں ذکر شواہد قسم آسمان کی جو برجوں والا ہے برجوں سے مراد تحقیق یہ ہے بڑے بڑے ستارے برج کس کو کہتے ہیں جی بڑے بڑے ستاروں کو باقی بھی دو اعتماد ہیں آسمانی قلعے یا بارہ برج ہیں وہ حساب والوں کے نزدیک کہ ان کو سورج طے کرتا ہے سارے سال کے اندر بارہ برج وہ جادی ہے ہوت ہے ایسے نام رکھے ہوئے ہیں انہوں نے جی؟ قسم قصہ میں آسمان کی جو کیا ہے جی بڑے بڑے ستاروں والا یوم المعود اور قسم ہے دن کی جو وعدہ دیا ہوا ہے قیامت کا دن وہ و شاہ جو مشہور اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی یہ کون سا دن ہے جمعہ کا خود بخود حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہوا دن جہاں خود جا کے حاضر ہوتا ہے کون سا دن ہے عرفات کا دن ہے اب جواب قسم یہی ہے معذوفلا تو باسنہ لا لطب باسن کیا مت میں اٹھو گے تم اور کیا مت کے مناسب بھی ہیں یہ قسم مناسب نہیں وہ آسمان کے اندر ستارے دیکھو جم گھٹے کافی تعداد نہیں ہوتا ستارہ ہاں تو اسی طرح لوگ بھی کیا وہ قبروں سے اٹھیں گے نہیں ابھی تمہیں ستارے نظر آ رہے ہیں نہیں رات کو دیکھو گے کیا ستارے ظاہر ہوں گے تو ایسے سمجھو کہ قبروں والے اب تو نظر نہیں آ رہے لیکن قیامت کے دن وہ چاہے ستارے رات کو ظاہر ہوتے ایسے ہو جائیں گے اور دن قیامت کا یہ تو خود آپ آ گیا ہاں آفتاب دن یہ آفتاب جمعہ کے دن میں بھی بڑا اجتماع ہوتا ہے عرفہ کا اجتماع اس سے بھی زیادہ ہے تو یہ اجتماع دلالت کرتا ہے کس کے اوپر قیامت کے اجتماع پہ یہ تو تھا جی لطوبہ سننا آگے شکوہ ہے ان کا شکوہ ہے کفار کوتلا صاحب الحدود خدا کی لانت پڑی ان لوگوں کے اوپر جو خندقوں والے تھے وہ وہی تھے جی اصحاب اخدود صاحب خندقوں کے انار کو بدل بناؤ اخدود سے وہ جو خندقوں والے تھے وہ اصحاب نار بھی تھے آگ والے بھی تھے خدا کی مار پڑی ان لوگوں پہ جو خند کو والے تھے یعنی آگ والے تھے اور وہ آگ کیا تھی صاحب تھی بڑے ایندھان کی لکڑیاں ڈالیں گے مری جب کہ وہ علیہ بون ان دہا نزدیک اس کے بیٹھنے والے تھے آگ کے نزدیک اور وہ اوپر اس کے کرتے تھے ساتھ مومنین کے معاملہ دیکھ رہے تھے جلا رہے تھے ان کو وما نہ قبو اور نہ بدلہ لیا ان سے مومنین سے انہوں نے مگر اس بات کا کہ وہ ایمان لائے ساتھ اللہ کے جو غالب ہے تعریفیں کیا ہوا ہے اللہ ذیل و ملک و بیان تصرف کامل وہ ذات جس کے لیے سلطنت آسمانوں کی زمین کی اور اللہ ہر چیز کے اوپر کیا ہے جی حاضر و ناظر ہیں ان اللہ فاطن المومنین یا وعید لکھو وعید کافروں کے لیے بے شک جن لوگوں نے ایزا دی مومن مردوں کو مومن عورتوں کو پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور ان کے لیے عذاب ہے آگ کا یہ کیا تھی جی وعید اب ہے واد ان الزین آ منو بے شک جو لوگ ایمان عمل کی اچھے ان کے لیے باغات ہیں تجریم ان تحطر انہار یہ کامیابی ہے بڑی میرے محترم وعید بھی آ گئی اور کیا آ گئی بات بھی آ گئی اب آگے جو ہے نا یہ اوصاف جلال و جمال ہے کنارے پہ لکھ کھلو اوصاف جلال و جمال اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں صفتیں جلالیہ بھی ہیں جمالیہ بھی اوصاف جلال و جمال یہ لکھ کے کنارے پہ واہ و الغفور کے نیچے لکھو تقریر واد اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کے ساتھ کیا کیا تھا وہ وعدہ ہے نا ان اللہ دین فتح المومنین وعدہ کون سا ہے جی ان اللہ زینہ آ من میروسال وہ وعدہ ہے نا اچھا جی لیکن پہلے تو ان بد شربے کا ہے نا آ میں بھول گیا ہوں ان بد شرب بے کر شدید اس کے نیچے کا لکھو جی تقریر وعید پہلے بھی وعید تھی نا ان اللہ جین فاتر المومنین پہلے وعید تھی پھر واد تھا اب ان بد بے کا ادھر کیا لکھو گی جی اللہ نے جو ان کو دھمکی دی ان کو پکا کر رہے ہیں کس کے ساتھ اپنے اوصاف جلال کے ساتھ بے شک گرفت رب تیرے کی بہت سخت ہے بے شک وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اور لوٹائے گا آگے تقریر واد ہے واہ الغفور البدو یہ تقریر واد کس کے ساتھ ہے اور صاف جمال کے ساتھ اور وہی اللہ بخشنے والا مومنین کو بڑی محبت کرنے والا ان کے ساتھ صاحب عرش کا ہے المجید منع بڑی شان والا فعال المعجری کرنے والا جس چیز کا کہ ارادہ کرتا ہے تو تقریر وعید بھی آ گئی تقریر بعد بھی آ گیا اور اوصاف جلال و جمال بھی آ گئے اوصاف جلال و جمال کتنے ہیں ان کے اوپر نمبر دیتے جاؤ بادشاہ رب کلشی نمبر ایک دو نمبر دو غفور نمبر تین ودود چار ذوال عرش پانچ مجید چھ فعال کتنی جی سات اچھا جی عطا کا حدیث و جنوب یہ تخویف دنیا بھی ہے حال بمن قدر بے شک آ گئی تیرے پاس بات لشکروں کی کون لشکر دے ایک فرعون کا لشکر دوسرا سمود کا ان کا کیا حال ہوا تمہارے سامنے ہے بل لذین کا فرو یہ زج رہے بلکہ کافر لوگ بھی جٹھلانے قرآن کے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ارد گرد احاطہ کرنے والے ہیں بل ہوا قرآن مجید عظمت قرآن بلکہ یہ کتاب قرآن مجید ہے بزرگ فی محفوظ شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال سید البشر من وجہ کل منیر لقد القمر www.shahideislam.com ڈبلیو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام